سیدنا عبداللہ بن اکیم جوہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جوہینا کی سرزمین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آیا جبکہ میں اس وقت نوجوان لڑکا تھا اس خط میں لکھا ہوا تھا تم مردار کے چمڑے اور پٹھے سے فائدہ نہ اٹھاؤ حدیث نمبر چار سو ستائیس مسند احمد